یعنی بخیل نہ بنو کہ کسی کو کچھ نہ دو یہودیوں نے بھی اسی محاورے کو استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت نازل ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بخیلی کی طرف منسوخ کرتے تھے جس سے اللہ کریم و وہاب پاک اور بہت دور ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہودیوں نے جو اللہ کے حق میں اللہ کے ہاتھوں کے بندے ہونے کی بھدی اور خبیث بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں حقیقی ہیں لیکن ان کی کیفیت سے ہم جاہل ہیں ان پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور یہ سوال نہیں کرنا کہ اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہیں بس کنجوشی سے منع کر کے پھر اللہ تعالیٰ اسراف سے روکتے ہیں کہ اتنا کھلا ہوا کہ اپنی طاقت سے زیادہ دے ڈالو پھر ان دونوں حکموں کا سبب بیان فرماتے ہیں کہ بخیلی سے تو ملامتی بن جاؤ گے ہر ایک کی انگلی اٹھے گی کہ یہ بڑا بخیل ہے ہر ایک دور ہو جائے گا کہ یہ محض بے فیض آدمی ہے جیسے زہیر نے اپنے معلقہ میں کہا ہے ويذمم یعنی جو مالدار ہو کر بخیلی کرے لوگ اس سے بے نیاز ہو کر اس کی برائی کرتے ہیں بس بخیلی کی وجہ سے انسان برا بن جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے ہر ایک اسے ملامت کرنے لگتا ہے اور جو حد سے زیادہ خرچ کر گزرتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا ضعیف اور عاجز ہو جاتا ہے جیسے کوئی جانور جو چلتے چلتے تھک جائے اور راستے میں اڑ جائے حسیرون سور تبارکہ میں آیا ہے بس یہ بطور لف و نشر کے ہے صحیح کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں بخیل اور سخی کی مثال ان دو شخصوں جیسی ہے جن پر دو لوہے کے جبے ہوں سینے سے گلے تک سخی تو جوں جوں خرچ کرتا ہے اس کی کڑیاں ڈھیلی ہوتی جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کھولتے جاتے ہیں اور وہ جبا بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی پوریوں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اثر کو مٹاتا ہے اور رہا بخیل کہ جب کبھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جبے کی کڑیاں اور سمٹ جاتی ہیں وہ ہر چند اسے وسیع کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے اسما بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کی ہر راہ میں خرچ کرتی رہو جمع نہ رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی روک لیں گے بند باندھ کر روک نہ لیا کرو ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بھی سر بند کر لیں گے یعنی تمہیں بھی شمار کر کر کے دیں گے ایک اور روایت میں یوں ہے کہ اے اسما شمار کر کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گنتی کر کے روک لیں گے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخی کو بھلا بدلا دیجئے اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ بخیل کا مال تلف کر دیجئے یعنی اس کو مٹا کر زائل کر دیجئے مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا صدق خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا اور ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذی عزت کر دیتے ہیں اور جو شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے دوسروں سے آجزانہ برتاؤ کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ کر دیتے ہیں تما و لالچ سے بچو سر نبی داود کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں تما و لالچ سے بچو کیونکہ اسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے تما کا پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ بخیلی کرو انہوں نے بخیلی کی پھر اس نے انہیں سلا رحمی توڑنے کا کہا انہوں نے وہ بھی کیا پھر فسق و فجور کا حکم دیا یہ اس پر بھی کاربند ہوئے غریبی اور امیری یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والے کشادگی کرنے والے تنگی میں ڈالنے والے اپنی مخلوق میں اپنی حسب منشا ہیر پھیر کرنے والے جسے چاہے غنی اور جسے چاہے فقیر کرنے والے اللہ ہی ہیں ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے وہی اپنی حکمتوں کے جاننے والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مستحق امارت کون ہے اور مستحق فقیری کون ہے یاد رہنا چاہیے کہ بعض لوگوں کے حق میں امیری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کے طور پر ہوتی ہے اور بعضوں کے لیے فقیری بطور عذاب بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے بچائے یعنی امیری کے فتنے سے بھی اور فقیری کے بھی